الرحمن الرحيم صلاة والسلام عليك يا يا يا سيدي سيدي رسول الله وعلى آلك وصحابك حبيب رب العالمين عزیزان گرامی مسلمان بھائیوں توحید اور شرک کا موضوع شروع کیا ایک قسط اس کی سماعت کر چکے ہیں دوسری قسط شروع ہوا چاہتی ہے قسط اول میں یعنی پہلی قسط میں اگرچہ کافی ساری باتوں کی وضاحت کی گئی تھی لیکن توحید اور شرک کے حوالے سے خصوصاً جو مسئلہ موضوع بحث رہا تھا اللہ تعالی کی چار شانیں چار صفتیں ان کو بیان کیا گیا تھا یعنی وجوب وجود اللہ تعالی کی سب سے بڑی شان یہی ہے وجوب وجود کیا مطلب کہ اپنی ہستی میں کسی کا محتاج نہ ہونا بلکہ کسی بات میں بھی کسی کا محتاج نہ ہونا ہر ہر ایک سے بے نیاز ہونا بے پرواہ ہونا ہر ایک کا ہر بات میں اس کا محتاج ہونا یہ اس کی شان اول ہے مستغنی بذات غیر محتاج بذات ہر ایک سے بے پرواہ ہر بات میں اپنی ہر بات میں ہر ایک سے بے نیاز ہونا غنی عن العالمین ہونا یہ اس کی شان ہے اور یہی وجوب وجود ہے واجب الوجود اسی کو کہتے ہیں عربی میں واجب الوجود متکلمین کی اصطلاح میں واجب الوجود کہتے ہیں جس کا ہماری بولی میں سادہ معنی ہوگا ہر کسی سے بے نیاز ہر کسی سے بے پرواہ اپنی ہر بات میں ہر کسی سے کوئی بھی ایسا اس کا کام نہ ہو کہ جس میں وہ بے پرواہ نہ ہو ہر کوئی اس کا محتاج ہو وہ کسی کا محتاج وہ واجب الوجود ہوتا ہے اس کی ہستی لازمی ہوتی ہے یعنی اس کی ہستی یعنی اس کی ہستی کا وجود جو ہے نا اور یہاں پر یہ ذہن میں رکھنا وجود سے مراد یہ پنجابی والا وجود نہیں فلانا موٹے وجود دا ہے فلانا چھوٹے وجود دا ہے رکھا رکھے یہ ہماری بولی ہے میں عربی کا وجود بول رہا ہوں عربی کا وجود کا معنی ہوتا ہے ہستی ہونا کیا معنی ہوتا ہے اللہ تعالی اپنی ہستی ہونے میں یعنی کسی کا محتاج نہیں نہ اس کی ذات نہ اس کے صفات اس کے ذات و صفات کسی غیر کے محتاج نہیں ہے اپنی ہستی میں اپنے ہونے میں اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ اپنے ہونے میں اور اپنی ہستی میں اسی کے محتاج ہیں سمجھ نہیں آ رہی استغنا ذاتی بے نیازی ذاتی یہ اس کی شان ہے اور نیاز مندی یہ مخلوق کی محتاجی مخلوق کی اور یہی خالق اور مخلوق کا فرق آپ کو سامنے پہلے بیان کیا پہلی قسط میں کہ خالق اور مخلوق میں فرق کسی نقطے میں ہوتا ہے کہ وہ ہر ایک سے بے پرواہ ہے اور ہر کوئی اس کا محتاج ہے یہاں اس نقطے میں آ کر خالق اور مخلوق میں فرق ہو جاتا ہے یہ وضاحت پہلے ہو چکی ہے جنہوں نے پہلی قسط سنی ہے میرے منہ سے ان کی باتیں ذہن میں ہوں گی جنہوں نے نہیں سنی وہ سن کر اپنے ذہن نشین کرے اس شان یہ صفت جو ہے وجوب وجود بے پرواہی مطلق بے پرواہی مطلق مطلق استغنا ہر کسی سے بے پرواہ ہونا کسی کا کسی بات میں محتاج نہ ہونا اپنی ہستی میں کسی کا محتاج نہ ہونا یہ اس کی ذات ذاتی صفت اول ہے شان اول ہے اس کے تین لوازمات بیان کیے تھے بیان کیے تھے نا کہ تین باتیں تین صفتیں تین شانیں اور ہیں جو اس سے جدا نہیں ہو سکتی یہ شان جو اس کی ہے اس کے ساتھ یہ تین شانیں لوازمات میں سے ہیں وہ جدا نہیں ہو سکتی وہ کیا یعنی جدا نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ کسی اور میں نہیں آ سکتی جہاں پر وہ ہوں گی وہاں پر یہ ہوگی یہ شان ہوگی جہاں پر یہ ہوگی وہاں پر وہ ہوں گی یہ آپس میں جدا نہیں ہو سکتے سمجھ نہیں آ رہی وہ تین شانیں کیا تھیں ایک خالق اجسام ہونا خالق کے جسموں کا خالق ہونا بولتے نہیں دوسرا مدبر عالم ساری کائنات کی تدبیر یعنی انتظام چلانے والا ہونا نظام چلانے والا ہونا ایک وقت تک بنانا ایک وقت پر بنانا ایک مخصوص وقت تک رکھنا اس کے تمام نفع نقصان اس کی ضروریات اس کے تمام لوازمات آوار رات ان کو سب کو پورا کرنا یہ اسی کا کام ہے یہ ہے تدبیر عالم تسخیر عالم تاثیر عالم کائنات کی تاثیر تدبیر تسخیر یہ اس کا کام ہے یہ اس کی شان ہے اور اس کے ساتھ خاص ہے تیسری مستحق عبادت ہونا کیا ہونا یہ تین شانیں اس شان کو لازم ہے اس سے جدا نہیں ہو سکتی وہ اس سے جدا نہیں ہو سکتی یہ اس سے جدا نہیں ہو سکتے سمجھ نہیں آ رہے اب یہ جو تین شانیں ہیں نا ان کی میں علیحدہ علیحدہ وضاحت کرتا ہوں یہ تین لوازمات جو ہے نا ان تین لوازمات کی علیحدہ علیحدہ سمجھ آ رہی علیحدہ علیحدہ وضاحت سنیے آپ جب ہم کہہ رہے ہیں کہ خالق اجسام وہی ہے اور کوئی نہیں علماء کرام جب یہ لکھتے ہیں تو ان کی مراد یہ ہوتی ہے کہ ایک ہوتے ہیں اجسام جواہر اور ایک ہوتے ہیں آراز دونوں کی تخلیق اور پیدا پیدائش پیدا کرنا یعنی ان کو یہ اللہ تعالی کی شان ہے اس کا خاصہ ہے لیکن فرق کتنا ہے خالق کی اجسام کیوں کہہ رہے ہیں کیا آراز کے خالق اللہ تعالیٰ نہیں ہے جن چیزوں کا وجود اور قیام علیحدہ نہ ہو کسی جسم کے ساتھ ہو اس کو عرض کہتے ہیں مثلا کوئی رنگت ہے سفیدی ہے سیاہی ہے نیلا پن ہے یہ لے لو اچھا کوئی صفت جرت ہے بہادری بزدلی یہ آپ کو کسی جسم میں نظر یہ جسم کے ساتھ قائم ہوتی ہیں یا کسی جسم کے علاوہ آپ کو بزدلی علیحدہ کہیں نظر آتی ہے رنگت کہیں آپ کو کسی جسم کے بغیر نظر آتی ہے کسی نہ کسی جسم کے ساتھ یعنی جسم کوئی رنگین ہوتا ہے اسی وجہ سے رنگت اس کے ساتھ ہوتی ہے تو رنگت کا علیحدہ وجود آپ نہیں دیکھ سکتے اسی طرح علم جہالت بغیرتی غیرت یہ آپ علیحدہ دیکھتے ہیں کہیں کہ بغیرتی آپ کو کھڑی ہوئی نظر آئے کوئی انسان ہوتا ہے اس کے ساتھ اس کے دل میں اندر یعنی ایک صفت ہے ایک گندی گندی عادت ہے اس کو گندی عادت کو بغیرتی کہتے ہیں وہ اندر موجود وہ بندے کے ساتھ ہے علیحدہ وجود نہیں ہے تو جن چیزوں کا کسی نہ کسی جسم کے ساتھ وجود ہو یعنی جو چیزیں کسی جسم کے ساتھ موجود ہوں اور علیحدہ موجود نہ ہوں ان کو کہتے ہیں عرض عین ریضاد عرض اور جو چیزیں آپ کو خود موجود نظر آتی ہیں وہ جواہر ہوتے ہیں ان کو جواہر کہتے ہیں منطق والے فلسفے والے علم کلام والے عقائد بیان کرنے والے علماء ادھر جواہر اور اقسام چلتے اور آراز چلتے ہیں سمجھ آ کہ نہیں ہے جو مستقل ہوں علیحدہ یعنی مستقل موجود ہوں تو وہ بن جائیں گے جواہر اور جو ان کے ساتھ ہوں اور علیحدہ مستقل موجود نہ ہوں ان کو آراز کہہ دیں گے تو آرز بن گئے وہ جوہر بن گئے اللہ تبارک و تعالی جتنی چیزیں جتنی چیزیں مستقل موجود ہیں سمجھ نہیں آ رہی ان کا پیدا کرنے والا ہے اور اللہ تعالی ان کا پیدا کرنے والا اس طرح ہے کہ کسی کے واسطے سے نہیں ہے یعنی کیا مطلب کہ اس نے کسی کو کہا نہیں کہ تو پیدا کر کسی کو اس کا اذن نہیں دیا کہ فلانے میں میں نے طاقت رکھ دی ہے کہ تو جسم بنایا جا نہ اس نے یہ معاملہ براہ راست اپنے ہاتھ اپنے قدرت میں رکھا ہے سمجھ نہیں آ رہی اس وجہ سے خالق اجسام ہاں کچھ عرض عرضیں ایسی ایس ہوتی ہیں کہ خالق وہی ہے لیکن مخلوق کے واسطے سے اس کو یعنی مخلوق میں اللہ نے یہ عزن اور طاقت رکھی ہے کہ وہ ان چیزوں کو پیدا کر لیتے ہیں بات کو سمجھنا لیکن اللہ کے دے ہوئے دیے ہوئے اختیار ازن اور اجازت سے سمجھ نہیں آ مثلا یہ شکلیں ہیں شکلیں مثلا یہ کتاب ہے اب جو کاغذ ہے بات کو سمجھنا کاغذ کا جو جسم ہے یہ گتے کا جو جسم ہے پلاسٹک کا جسم ہے یہ جسم کسی نے پیدا نہیں کیے ہاں اللہ کے بنائے ہوئے جسم جس کے کاغذ بنتے ہیں کسی نے اٹھایا مشین میں دیا شکل بدلی پہلے بھوسا تھا توڑی تھی کچھ اور تھا پھر کیا بن گیا کاغذ اب کاغذ جو ہے یہ دیکھے نا جو جسم ہے کاغذ کا یہ کسی نے نہیں بنایا جسم وہی ہے یعنی وہ مادہ جوہر اصل وہ اللہ کی پیدائش اور تخلیق ہے شکل اور حیت اور صورت پہلے تھی توڑی بھوسا پھر شکل بن گئی کاغذ کی جلا دیں اس کو جلا دیں تو راکھ بن جائے گی سمجھ آ رہی شکلیں بدل رہی ہیں شکلیں بدل رہی ہیں اصل جو ہے اصل وہ پیدا اللہ نے کیا ہے شکلیں بندے کے واسطے سے پیدا ہو رہی ہے جسم بندے کے واسطے سے پیدا لوہا ہے لوہا ہے اللہ نے پیدا کر دیا لوہے کا جسم کوئی نہیں پیدا کر سکتا لیکن اب اس سے پرزے بنانا ون سونیا چیزاں تیار کرنا علیحدہ علیحدہ چیزیں پرزے تیار کرنے یہ دروازہ بن رہا ہے فلاں چیز بن رہی ہے پنکھا بن رہا ہے یہ یہ انسان کے اختیار اور قدرت میں اس نے دے دیا ہے بات کو سمجھنا ذرا لیکن خود لوہے کا پیدا کرنا یہ اس نے کسی کو نہیں دیا لوہا اس نے پیدا کر کے رکھا ہوا تھا ذخائر لوہے کے موجود ہے پہاڑوں میں اسی طرح تیل ہے تیل کے ذخیرے موجود ہیں سمندروں میں لیکن ان کی مختلف شکلیں بنانا مختلف چیزیں بنا لینا سمجھ لیا کہ جی، پیٹرول صاف ہو گیا فلان ہو گیا یہ چیزیں اب یہ تیل کی شکلیں جو ہیں وہ مختلف انسانوں کے ہاتھ میں رکھی گئی ہیں لیکن خود تیل بنانا سمجھ نہیں آئی باداموں کا جسم ہے باداموں کا باداموں کے جسم میں تیل کا جسم موجود ہے کسی نے رکھا نہیں ہے کسی کو ضرورت نہیں ہے وہ بنانے کی ہاں نکال سکتا ہے سمجھ نہیں آئی کیا کر سکتے ہیں نکال سکتے نکال سکتے ہیں تو جسم جوہر اللہ نے تیار کیے ہیں وہ کسی کو ان کا تیار کرنا اور بنانا دیا نہیں ہے اس نے لیکن شکلیں حیت صورت اور بعض عرضیں وہ اللہ تعالی پیدا کرتا ہے لیکن بندے کے واسطے سے کیا کئی خود اس نے پیدا کر دی ہیں بندے کا واسطہ بھی نہیں ہے کئی بندے کے واسطے سے پیدا کر لیتا ہے سمجھ نہیں آ رہی کئی رنگتیں ایسی ہوتی ہیں وہ خود پیدا کر لیتا ہے بغیر بندے کے یعنی کیا مطلب کہ بندے کا دیا ہوا جو اختیار ہوتا ہے اور قدرت ہوتی ہے اس کو بھی دخل نہیں ہوتا مثلا یہ سبزہ اگتا ہے زمین سے وہ ایسے ہی سبزہ اگتا ہے بندے کا دخل نہیں ہے اس میں یعنی سبز رنگ سبز رنگ وہ ایک ارض ہے اور جو درختوں کی شکل ہوتی ہے صورت ہوتی ہے وہ بھی ارض ہے وہ اسی طرح اللہ پیدا کر دیتا ہے برہرا وہ کسی بندے کے ہاتھوں سے سمجھ نہیں آ رہی یار بات کی بندوں کے عمل دخ... عمل کو کوئی دخل نہیں ہوتا ان میں لیکن کئی عرضیں ایسی ہوتی ہیں جن میں بندوں کو دخل بندے کے عمل کو دخل ہے لیکن بندے کے اندر طاقت اور بندے میں جو کچھ ہے وہ بھی اسی کا پیدا کیا ہوا ہے اور بندے کے واسطے سے جو کچھ پیدا ہو رہا ہے صرف واسطہ ہے وہ بھی اسی کا پیدا کرتا ہے سمجھ نہیں آ رہی تو حقیقت اسی کی طرف سے ہے حقیقت دیکھو تو سب کچھ اسی کی طرف سے ہے بات سمجھ آئی کہ نہیں ایک عارضی تھا اختیار اور قدرت بندے میں رکھ دی کہ تو شکل اس کی بنا لے اس کو فلان کر لے سمجھ نہیں آ رہی جتنا قدرت اختیار دیا ہوا ہے اس کے ساتھ ارے صورتیں شکلیں بعض اراز وہ پیدا ہو جاتے ہیں سمجھ نہیں آ رہی لیکن میرے بھائی یہ صرف واسطے کا فرق ہے ایک کام ایک چیز یعنی بعض چیزیں ایسی ہیں جن کو اجسام کہتے ہیں وہ براہ راست ہیں اس کی تخلیق اور بعض ایسے ہیں جو واسطے کے ساتھ ہیں وہ بعض ارے ہیں بعض آرادے ہیں بعض آراز ہیں تمام آراز بھی نہیں ہیں جیسے میں نے درختوں کی مثال ابھی پیش کی ہے تمام آراز بھی ایسے نہیں ہے بہرحال جملہ اجسام تمام جسم اس نے بلا واسطہ پیدا کیے اس کی تخلیق ہے وہ بات کو سمجھنا ذرا اور جو بعض اعراض ہیں وہ بھی اس نے براہ راست پیدا کیے ہیں بعض ایسے ہیں کہ بندوں اور انسانوں میں جنوں میں فرشتوں میں اس نے طاقت رکھ دی ہے قدرت رکھ دی ہے اختیار رکھ دیا ہے ان کو طاقت دے دی ہے ان کے واسطے سے وہ کر دیتا ہے سمجھ نہیں آ رہی لیکن وہ بھی اس کی مشیت اور ارادے کے تابع ہے وہ چاہے تو یہ کچھ کر سکتا ہے وہ نہ چاہے تو کچھ بھی نہیں کر سکتا اسی وجہ سے جب وہ چاہتا ہے کچھ بھی نہ کرے تو مر جاتا ہے یا جی فالج پڑ گیا ہاتھ نہیں ہلتا کچھ کر نہیں سکتا یہ اس کے معلوم ہوا قبضہ صاحب اسی کا ہے بولو اے سمجھ نہیں لگی قبضہ سارا چاہے بل واسطہ ہوں چاہے بلا واسطہ ہوں سمجھ نہیں آئے ہر ایک پر قبضہ سمجھ نہیں آیا مستقل بھی تصرف کوئی نہیں ہے اپنے آپ رد و بدل کو نہیں کر سکتا اس جتنے جو چاہتا ہے اتنا ہی ہوتا ہے سمجھ نہیں آ رہی تو خالق اجسام کا مطلب آ گیا سمجھ کے نہیں آیا کہ اللہ تعالیٰ خالق اجسام ہے یعنی اس نے اس نے ان کو پیدا کیا کسی کا واسطہ اس میں ان میں نہیں ہے ہاں آراز بعض میں واسطہ ہے بعض میں واسطہ تخلیق پھر بھی اس کی ہے سمجھ نہیں آ رہی ہے یہ ہے خالق اجسام ہونے کا یہ شان توجہ یہ شان اسی کے لیے ہے جس کی جو اپنی ذات و صفات میں کسی کا محتاج نہ ہو جو اپنے کسی کام میں کسی کا محتاج وہ کون ہے صرف اللہ شان بے نیازی اسی کو حاصل ہے تو یہ جسموں کا اور کائنات کا خالق ہونا یہ بھی اسی کی شان ہے بولو یہ بھی اسی کی شان ہے دوسری صفت دوسری شان اس کی جو لازم ہے واجب الوجود ہونے کو وہ مدبر عالم ہونا ہے ساری کائنات کی تدبیر کرنے والا وہی ہے جیسے بنانے والا وہی ہے ویسے تدبیر کرنے والا بھی سمجھ نہیں آئی اب تدبیر کا معنی انتظام کرنا جیسے تھوڑی وضاحت پہلے کر چکا ہوں چلانا بندوبست کرنا سارے کیا مطلب ایک وقت سے وجود میں لانا ایک مخصوص وقت تک اس کو رکھنا سمجھ نہیں آ رہی اور پھر اس کے وجود کے لیے جو کچھ چاہیے اس کا بندوبست کرنا ہے یہ سارے انتظامات کون کرتا ہے رات کا مدبر عالم پورے کا بات کو سمجھنا ساری کائنات کا مدبر تدبیر کرنے والا نظام چلانے والا انتظام کرنے والا کون ہے اب یہ تدبیر توجہ رکھنا یہ دو قسم ہے تدبیر ایک ہے تدبیر ظاہری ایک ہے تدبیر باطنی ایک ہے باطنی طور پر نظام چلانا انتظام چلا کرنا ایک ہے ظاہری طور پر کرنا توجہ جو باطنی نظام ہے کائنات کا وہ اس ذات کے حوالے ہے اس ذات کا ہے بس تدبیر باطنی میں کسی کو توجہ ذرا تدبیر باطنی جو کائنات کی ہوتی ہے وہ حقیقت میں اسی کی ہے اللہ جل شاہ نے کائنات ساری کی تدبیر کا نظام باطنی جو ہے باطنی کا کیا مطلب ہے توجہ ذرا ایجاد اور تخلیق ایجاد اور تخلیق کے ساتھ تدبیر کیا مطلب کہ ہر کام کے ہر چیز کے متعلق کہنا کن ہو جا وہ ہو جائے اور پھر اسی امر کن کے ساتھ قائم رہے اسی امر کن کے ساتھ ختم ہو یہ سارا نظام امر کن کا کس کے ہاتھ میں ہے اسی ذات پاک کے ہاتھ میں سمجھ نہیں اسی ذات پاک کی قدرت میں سمجھ نہیں آ رہی یہ باطنی نظام ہے تکوینی نظام اس کو کہتے ہیں تکوینی بنانے کا اندرون کھاتے بن رہی ہے چل رہی ہے رہ رہی ہے مک رہی ہے فنا ہو رہی ہے جو کچھ ہو رہا ہے باطنی تدبیر اسی کے قبضہ قدرت میں ہے وہ کر رہا ہے سمجھ نہیں آ رہی ایک ہے ظاہری تدبیر بھائی سی ظاہری تدبیر گھر چلانا بازار چلانا ملک چلانا ہے ہاں جی یہ ظاہری تدبیر جو ہے اس ذات پاک نے ظاہری تدبیر کا نظام ظاہری تدبیر کا نظام اللہ تعالی نے بعض مخلوق کو دے رکھا ہے بس انسانوں کو ہے ہاں جی جنات کو ہے ہاں جی فرشتوں کو یہ ظاہری تدبیر کا نظام ہے یہ اللہ تعالی نے اختیار دیے ہوئے اختیار کیا مطلب اختیار کا کہ اللہ تعالی نے ان جن جن کو اختیار دیا یعنی جن جن کو یہ تدبیر ظاہری سونپی ہے اس ذات نے سونپی ہے ان کے اندر یہ نظام ظاہری چلانے کی ایک طاقت اور سمجھ بوجھ رکھی ہے توجہ ذرا جن کے ساتھ اس نے جس کے ساتھ اس نے یعنی جس اختیار یعنی جس دیے ہوئے اختیار کے ساتھ اس نے امتحان لینا ہے اب یہ پھر دو قسم بن جاتا ہے ایک بن جاتی ہے تدبیر ظاہری ایسی جو شریعت کے مطابق ہو ایک ہے خلاف شرع یعنی ایک ہے ظاہری تدبیر اس کی حکم اس کی مرضی کے مطابق اس کی مرضی کے مطابق ہو تو شریعت ہے وہ تدبیر شرعی بن جاتی ہے شریعت والی تدبیر ہے وہ نبی کرتے ہیں یا نبیوں کے خلیفے کرتے ہیں دوسری تدبیر ظاہری ہے اللہ کی مرضی کے خلاف اللہ تبارک و تعالی کے ظاہری حکم شرح کے خلاف یہ تدبیر ظاہری غیر شرعی ہے یہ کون کرتے ہیں شیطان اور شیطان کی نسل کرتی ہے فرعون نمرود کافر لوگ کرتے ہیں ایسے شیطانی تاغوتی طاقت طاقت والے حکمران کرتے ہیں ایسے انسان کرتے ہیں ہے ہاں جی چاہے گھر میں ہوں چاہے بازار میں ہوں چاہے ملک میں ہوں بادشاہ ہوں یا غیر بادشاہ ہوں جو شریعت اللہ کی مرضی کے خلاف تدبیر کرتے ہیں وہ تدبیر منزل ہو تدبیر ملک ہو تدبیر سلطنت ہو جب اللہ کی مرضی کے خلاف کرتے ہیں اس کے حکم کے خلاف کرتے ہیں تو میرے بھائی یہ غیر شرعی تدبیر ہوتی ہے ہے جی یہ کرنے والا میں اور لانت میں مبتلا رہے گا اور پہلی تدبیر کرنے والا کیونکہ اس نے اللہ کے دیے ہوئے اختیار کو اس کے دیے ہوئی قدرت کو اس کی مرضی کے مطابق اس نے لگایا استعمال کیا تو وہ انعام اور رحمت اور جنت کا مستحق بن جائے گا سمجھ نہیں آ رہی کیا کہا ہے میں نے تدبیر باطنی باطنی تدبیر سے میری مراد یہ ہے کہ وہ یعنی باطنی تدبیر سمجھ لو وہی تخلیق وہی پیدا کرنا وہ جو پہلے خلق اجسام کے ساتھ میں ذکر کر آیا ہوں نا وہ سمجھو باطلی تدبیر ہے کون فیا کون انتظام اندر کھاتے وہی چلا رہا ہے یہی وجہ ہے کہ یہ ظاہری تدبیر کرنے والے جتنے بھی ہیں بات کو سمجھنا جس وقت اس کی مشیت و ارادہ ہوتا ہے اور جتنا دیر رہتا ہے اتنا دیر یہ کرتے رہتے ہیں حکومتیں گھر میں کوئی حکومت چلا رہا ہے اپنے گھر میں کوئی چلا رہا ہے کوئی کاروبار میں چلا رہا ہے کوئی نوکروں پر چلا رہا ہے کوئی ملک پر چلا رہا ہے کوئی کس طرح جب تک وہ چاہتا ہے یعنی چاہتے کا مطلب ہے ارادہ مشیت مرضی نہیں ذہن میں رکھنا ایک ہے اللہ کی مرضی ایک ہے اللہ کا ارادہ اس میں فرق ہے سمجھا دوں ساری کائنات توجہ اس کے ارادے کے ساتھ چلتی ہے اس کے ارادے اور مشیت کے بغیر نہیں چل سکتی ذہن میں رکھنا اللہ کان جیسے حدیث میں آیا ماشاء اللہ و یش علم یقن جو اللہ نے چاہا وہ ہوا وہ ہوتا ہے جو نہیں چاہتا وہ نہیں ہوتا سمجھ نہیں آ رہی ادھر دیکھ میرے بھائی ایک شہ ہے اس کے وجود کو اس کے ہونے کو نہ ہونے پر یا نہ ہونے کو ہونے پر ترجیح دینا فوقیت دینا یہ فوقیت دینا اور ترجیح دینا یعنی کیا مطلب نہیں ہے تو اس کو کر دینا ہے تو اس کو ختم کر دینا سمجھ نہیں آ رہی نہیں ہے تو ہست کر دینا نیست ہے تو ہست کر دینا ہست ہے تو نیست کر دینا یہ اللہ جس اپنی صفت اور شان کے ساتھ کرتا ہے اس کو ارادہ اور مشیت کہتے ہیں سمجھ نہیں آ رہی قدرت قدرت کیا ہے وہ ہے ایسا کر سکنا ارادہ کیا ہے ارادہ کیا ہے ایسا جو کر سکتا ہے ایسا کر سکنے کو پھر آگے دکھا دینا یہ ارادہ ہے یہ لو میں نے کر دکھایا تو ارادے کے ساتھ اور مشیت کے ساتھ چیز بنتی ہے لیکن مرضی کیا ہے مرضی کا مانا ہے پسند بولو بولو مرضی دا مانا مرضی دے مانے پسند رضا پسند مرضی جو پسند ہو اللہ تعالی ہر چیز کو بناتا ہے لیکن ہر چیز کو پسند نہیں کرتا ہو اللہ جل شانو نے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بنایا اور ابو جہل کو بھی بنایا وہ بھی اسی کے ارادے کے ساتھ ہے اور یہ بھی اسی کے ارادے کے ساتھ ہے لیکن اس ذات پاک نے محمد پاک کو پسند کیا ہے ابو جہل کو پسند نہیں کیا سمجھ نہیں آئی اگر کہو تو مثال دے کر سمجھا دوں کیونکہ خالق خالق تعالی خالق تعالی کی شانے بندوں کی شانوں سے سمجھ آ جاتی ہیں ہاں اس کی معرفت کا ذریعہ یہی جہانی تو ہے ہاں ہاں ہاں اس کی معرفت کا ذریعہ اپنے اندر مار مار مار اس کہنا دے مالک بھی پچھان آئے ترخان مستری انجینئر چیز بنا دیتا ہے بنانے کے بعد کہتا ہے یار پسند نہیں آئی بنا دیا ہے مگر پسند نہیں آئی بات نہیں سمجھے لیکن میں یہاں صرف یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ پسند یعنی رضا ترک اعتراض اعتراض نہ کرنا نکتہ چینی نہ کرنا آخنا یہ پسند نہیں یہ رضا ہے مشیت اور ارادہ توجہ ارادے کے بغیر چیز بنتی نہیں لیکن پسند نہ پسند یہ علیحدہ چیز ہے اللہ تعالیٰ کے ارادے کے بغیر کائنات میں کوئی چیز بنتی نہیں چاہے جوہر ہو چاہے عرض ہو چاہے اجسام ہو چاہے آراز ہو بنتے اس کے ارادے کے بغیر نہیں ہے لیکن بنا کر پھر کسی کو پسند کرتا ہے کسی کو سمجھ نہیں آئے لیکن ایک فرق ذرا سمجھنا ادھر انسان جب بنائے تو ہو سکتا ہے اس کو پسند اس وجہ سے نہ آئے کہ یار میں پڑھانا جی میں چاہتا سا اس طرح نہیں بنی اللہ واسطے نہیں سمجھنا کیوں کہ وہ جیسا چاہے ویسے بنا لیتا ہے ادھر کوئی مجبوری نہیں لیکن اس نے ایک شریعت رکھی ہے جس میں آ کر وہ اعتراض کرتا ہے کہ یہ بندہ غلط ہے یہ بندہ صحیح ہے یہ کام غلط ہے یہ کام صحیح ہے یہ کفر ہے یہ ایمان ہے یہ نیکی یہ بدی ہے یہ برائی ہے یہ نیکی ہے یہ فرق یہ فرق اس نے جس میں ظاہر کیا اس وقت پتہ لگتا ہے رضا کا اللہ کی رضا پسند ہے توجہ ہے ہاں جی پھر اس وقت اعتراض نہیں کرے گا جس کو پسند کرے گا اعتراض نہیں ہوگا اور ناپسند کرنے کا یہ مطلب ہے کیا اعتراض کرتا ہے یہ غلط ہے یہ گندا ہے اس کے لیے جہنم ہے فلاں ہے فلاں ہے سمجھ نہیں آ رہی تو اللہ تعالیٰ کی یہ دو علیحدہ شانیں ہیں ایک شان ہے ارادہ ایک شان ہے رضا وہ کافروں کو پیدا کرتا ہے مگر کافروں پر راضی نہیں ہوتا برائیوں کو پیدا کرتا ہے مگر برائیوں پر راضی اب سمجھ آ گئی تو اس کے ارادے کے ساتھ تخلیق کائنات کی بات نہیں ہو رہی ہے نظام بات نہیں اسی قبضے قبضے میں چل رہا ہے یہ تدبیر بات نہیں ہے لیکن رہی تدبیر ظاہری تدبیر ظاہری میں آ کر ظاہر کا انتظام بندوبست اس ذات نے پھر اس کو دو قسموں میں تقسیم کر دیا ایک فرما دیا یہ میرے حکم ہیں ان کے مطابق کرو تو وہ بن جائے گا تدبیر شرعی وہ شریعت کے مطابق تدبیر ہے یہ کون کرتے ہیں نبی کرتے ہیں ولی کرتے ہیں صالحین مومنین کرتے ہیں ایک ہے جتنا جتنا اختیار دیا تمہیں جتنا اپنے گھر پر اختیار دیا گھر کو اس طرح چلاؤ اس نے ساتھ بتا دیا بازار تمہارے ہاتھ میں ہے کاروبار تمہارے ہاتھ میں ہے مال ڈنگر تمہارے ہاتھ میں ہے ہاں جی جو جو چیز تمہارے ہاتھ میں اس نے دی ہے ایک عارضی طور پر اس نے یہ تمہیں اور مجھے قدرت دی ہوئی ہے اس قدرت دی ہوئی قدرت اور اختیار کو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اللہ تعالیٰ کی شریعت کے مطابق چلا لگاؤ استعمال کرو سمجھ نہیں آ رہی تو تم بن جاؤ گے تدبیر کرنے والے شریعت کے مطابق تم انعام کے مستحق ہو جاؤ گے ہاں جی اسی وجہ سے یہ اختیار دیا ہے تاکہ ایک ٹولے کو جنت دوں ایک کو جہنم دوں ایک پر رحمت کروں ایک پر لانت کروں جو میری مرضی کے خلاف چلے توجہ نہیں فرمائی اس کے مشیت اس کے مشیت و ارادے کے خلاف کوئی نہیں چل سکتا کیونکہ مشیت و ارادے کے ساتھ ہی چیز بنتی ہے لہذا کسی کا کوئی عمل ہو چاہے نیک ہو چاہے بد ہو وہ خود ہو یا اس کی اولاد ہو کوئی چیز ہو جسم ہو یا عرض ہو اس کے مشیت و ارادے کے بغیر پیدا نہیں ہو سکتے بات سمجھنا تو ہر چیز اس کے مشیت و ارادے کے ساتھ ہے چاہے کفر ہو چاہے اسلام ہو لیکن ہر چیز اس کی مرضی کے ساتھ نہیں ہے مرضی کے ساتھ کون ہے جو اچھا ہے وہ مرضی کے ساتھ ہے جو برا ہے وہ مرضی کے خلاف ہے کیوں مرضی کے خلاف وہی ہے جو شریعت کے خلاف ہے مرضی کے مطابق وہی ہے جو شریعت کے مطابق ہے سمجھ نہیں آئی اب شیطان والے رحمان والے دونوں کو جو حکومتیں ملتی ہیں گھر کی مالکی ملتی ہے زمین کی مالکی ملتی ہے کاروبار کی مالکی ملتی ہے یہ کپڑوں کی مالکی ملتی ہے کپڑوں کا میں مالک ہوں میں پیسے میں جیب جو جیب میں پیسہ ہے اس کا مالک ہوں میرے پاس جو جو چیز اللہ نے ملک میں دی ہوئی ہے میں اس کا مالک ہوں لیکن اس ذات پر کا کریم نے ہمارا امتحان لینے کے لیے ازمانے کے لیے ہمیں انعام و انعام و عذاب دینے کے لیے ثواب و عذاب دینے کے لیے اس ذات کریم نے حکم اتار دیا جس کو شریعت کہتے ہیں اس شریعت کے ساتھ ازماتا ہے اب دیتا ارادے کے ساتھ سب کو ہے لیکن پھر اپنی مرضی یعنی شریعت کے مطابق ہاں جی چلنے اور چلانے کا جو انتظام ہے چلانے کا جو کام ہے یہ توفیق یہ توفیق پھر کسی کسی کو دیتا ہے یہ توفیق کسی کسی کو دیتا ہے معلوم ہوا بادشاہی اگر ان کو ملی وہ بھی اسی کے ارادے کے ساتھ حضرت عمر کو ملی وہ بھی اسی کے ارادے کے ساتھ نمرود کو ملی اسی کے ارادے کے ساتھ اگر سلیمان اور داود علیہ السلام کو ملی اسی کے ارادے کے ساتھ مگر ایک کی وہ نمرود والی نمرود والی اور جناب جی کافروں والی جو ہے وہ میرے بھائیوں اگرچہ اللہ کے ارادے کے ساتھ ہے لیکن اس کی مرضی کے ساتھ نہیں ہے اور جو اس کے نبیوں پاکوں کی ہے وہ مرضی کے ساتھ ہے وہ جہنم جائیں گے بچے جنت جائیں گے ان کی اطاعت حرام ہے ان کی ماننا حرام ہے کیونکہ جب وہ خدا کی نہیں مان رہے ہم ان کی کیوں مان ان کی ماننا حرام ہو گیا وہ تدبیر شیطانی طریقے سے کرتے ہیں ہاں جی اور ان کی مانی جاتی ہے ان کی اطاعت مسلمان کرتا ہے جو اپنے رحمان کی مرضی کے مطابق اللہ تعالی کی دی ہوئی ہاں جی قدرت کو استعمال کرتے ہیں اللہ تعالی کی دی ہوئے اختیار کو استعمال کرتے ہیں ملک گھر بازار جہاں جہاں جتنا ان کو ملک اور تصرف رب تعالی نے دیا ہوا یا تاہی طور پر اس کے اندر اللہ کی مرضی کے مطابق چلتے ہیں وہ اللہ والے وہ نیک بندے وہ سالے ان کی اطاعت کرنا خدا کی اطاعت بن جاتا ہے سنت سمجھ نہیں آئی یہاں میں جو یہ بات لمبی میں نے کی ہے نا پتا کیوں کیا پتا ہے اس وجہ سے کی ہے کہ کئی لوگ لانتی کہتے ہیں جو جت وطل ملک منتشا ہو وطن جہل ملک میں منتشا اللہ جس کو چاہے بادشاہی دے دے جس سے جس سے چاہے چھین لے جب اس نے دے دی ہے تو تم خلاف کیسے بولتے ہو کیوں اس کو خلاف کہتے ہو حرام ہے نجائز ہے اس کی اطاعت تو فرض ہو گئی اس کی ماننا تو فرض ہو گیا کیونکہ اللہ نے اس کو دی ہے اس پر اعتراض کیوں کرتے ہو اللہ دے رہا ہے اور تم اعتراض کرتے ہو میں کہتا ہوں اس کا جواب دے رہا ہوں یہ اتنا لمبی جو بات کی ہے صرف اس جواب کے لیے کی ہے سمجھ نہیں آ رہی اب جواب سنو اس کو کہو لانتی اگر ہم اعتراض کرتے تو تو سچا ہوتا جب دینے والا اعتراض کرے پھر ایک ہے دینا یہ اللہ ہی دیتا ہے ایک ہے چلانا اللہ کی مرض توجہ ایک ہے حکومت دینا ارادے اور مشیت کے ساتھ یہ اللہ کے سوا کوئی نہیں کر سکتا اللہ ہی دیتا ہے اپنے مشیت اور ارادے کے ساتھ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے جس کو چاہتا ہے چھین لیتا ہے سمجھ نہیں آ رہی لیکن ایک ہے اس کی مرضی کے مطابق لینا توجہ نہیں فرمائی حکومت اس کی مشیہ تو ارادہ نہیں مرضی مرضی کس کے ساتھ ہوتی ہے شریعت کے ساتھ ہاں بس اللہ تعالی کی رضا کا کوئی پتہ نہیں چل سکتا دیر میں رکھنا اللہ کس کام میں راضی ہے کس میں نہیں اگر پہچان ہو سکتی ہے تو صرف شریعت سے ہو سکتی ہے بس کیوں اس نے نبیوں کے واسطے سے اپنے حکم اتارے اب جہاں جہاں حکم ہوگا سمجھو اس کی مرضی ہے مرضی ہے تو حکم دیا ہے مرضی نہ ہوتی تو حکم نہ دیتا تو اس کا مطلب ہے مرضی اس کی شریعت کے ساتھ ہے اللہ اس کام میں راضی ہے یا نہیں کوئی نہیں پہچان سکتا سوائے شریعت شریعت مصطفیٰ کے سمجھ نہیں آ رہی سوائے شریعت پاک کے کوئی نہیں پہچان سکتا شریعت ایک ایسی چیز ہے جو پہچان کرا دیتی ہے اللہ اس میں راضی ہے یا نہیں توجہ رکھنا بتوں کو سجدہ کافر کرتے ہیں اللہ فرماتا ہے پر میں راضی نہیں ہوں ہاں جی بت اللہ کو راضی کرنے کے لیے کہتے ہیں ہم سجدے کرتے ہیں مگر اللہ کو راضی کرنے کا انہوں نے یہ ڈھاؤں اپنی طرف سے رجا رکھا ہے اپنی طرف سے باتیں بنا رکھی ہیں اللہ تعالیٰ رد کرتا ہے معلوم ہوا اللہ تعالیٰ کی اگر رضا ناراضگی کا پتہ چلتا ہے تو صرف نبیوں کی شریعتوں سے چلتا ہے شریعت کے بغیر کیسے پتا چلے بھائی تو کتا پیر بنیا بیٹھا کو کچھ بنیا بیٹھا کہنا میرے طرح برادری میرے طرح برادری وہ لانتی تیرے شریعت مکمل ہوے گی تیرا برادری ہوے گا سور آ اپنے آپ کے فیصلے کی جانے میرے تو راضی میرے تو راضی میرے تو راضی فلانے راضی سارے پیر سے پیر بن رہا بڑا راضی وہ لانتی فیصلے ایویں نہ کر مشرک نہ بن رب دے نظام میں دخل نہ دے تو ہے کون تو فیصلہ کرے رب راضی رب تینو آن کے کدی دسے مسئلہ نے تیرا دیا ہاں۔ او دا جے پتہ لگدا ہے رضا رضا تے ناراضگی دا توجہ رکھ اور صرف اور صرف نبی دی شریعت نال لگدا ہے نبی دی شریعت دے مطابق جدو کم کرے سمجھیں اس کم دے اوتے رب راضی ہے جے شریعت دے مطابق نہیں سمجھ رب ناراض ہے لہذا اگر کوئی نفلہ پڑھ رہا ہوئے نفل پڑھ رہا ہو اگر سورج جس طرف سے سورج چڑھ رہا ہے مشرق میں رہنے والا اس طرف نماز منہ کر کے نماز پڑھ رہا ہے لانتے پڑھ رہی ہیں اللہ راضی نہیں ہے شاہ کہ میں نماز پڑھتا ہوں کیوں اس وجہ سے کہ حکم شرح کے خلاف ہے معلوم ہوا سجنا اللہ تعالیٰ کی رضا ناراضگی کا اگر کوئی معیار ہے اگر کوئی پہچان کا طریقہ اور ذریعہ ہے تو صرف مصطفیٰ کی شریعت ہے ایڈی ایڈی فدو قوم ساری لانسی جنوب نے لٹ پھر رب بڑا ہی راضی ہونا سدکے جا جنوب نے ٹوئی کٹی پھر بڑا راضی ہونا آخر راضی نہ ہوتا ٹوئی کٹ لکھ دی دہی لہنتی شرم کر بغیر پیا نہیں تمیز کہ تینوں رضا کتنے آیا شریعت دے اندر کہ ننگا بیٹھا تو رب راضی ہوتا ہے ہم کسی کے متعلق توجہ لیکن اتنا بات ذہن میں رکھنا ایک ہے کام ایک ہے ایک ہے صاحب کام اگر کام شریعت کے مطابق دیکھ تو کیا اس کام پر خدا راضی ہے لیکن یہ فیصلہ نہ دے کہ اس کام کرنے والے پر بھی خدا راضی ہے بات کی باریکی کو سمجھنا اگر تو داڑھی دیکھتا ہے کہو یار یہ کام جو ہے اس کام پر اللہ راضی ہے یہ کام اللہ پسند کرتا ہے لیکن یہ نہ کہے جس نے رکھی ہے اس پر بھی اللہ سمجھنا بات جب کوئی نماز پڑھتا ہے کہے نماز پڑھنا اچھا کام ہے اس کو اللہ پسند کرتا ہے نماز پر اللہ راضی ہوتا ہے لیکن یہ نہ کہے اس نمازی پر خدا راضی ہے کیوں یہ فیصلے باطن کے ہیں یہ اندر کے فیصلے ہیں جب مرے گا ایمان پر پھر قیامت کے روز فیصلہ ہوگا اس پر میں راضی تھا یا نہیں پتہ نہیں عبداللہ بن نبئی جیسے منافق جو رسول اللہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھنے والا شخص ہے آپ کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے اب کہنا پڑے گا بات کو سمجھنا کہ نماز ایک اللہ کی رضا والا کام ہے اللہ اس پر بڑا راضی ہے یعنی نماز کے کام پر لیکن اگر کوئی کہے عبداللہ بن ابئی رسول اللہ کے پیچھے نماز پڑھنے والے پر اللہ راضی ہے تو اس پر لانت پڑ جائے گی کیونکہ وہ منافق تھا اس پر تو مصطفیٰ کریم نے اس کا جنازہ پڑھایا پھر بھی رب راضی نہیں ہوا مصطفیٰ پڑھ کر ہٹے ہیں اللہ نے فرمایا بابو آج کے بعد کسی کا نہیں پڑھنا ان اس کے متعلق اس کے متعلق ستر بار مغفرت مانگے میں پھر بھی اس کو معاف نہیں کروں گا کیا مطلب یعنی یہ معاف کرنے کے قابل ہے ہی نہیں کیونکہ تمہارا دشمن ہے اس کا مطلب اس کا مطلب یہ نکلا ایک ہے کام ایک ہے صاحب کام کام کو اچھے کام کو دیکھ کر فیصلہ کر دیا کر یہ کام اچھا ہے اللہ کو پسند ہے لیکن کرنے والے کے متعلق یہ فیصلہ نہ دیا کر اللہ اس پر راضی ہے اللہ کو یہ بندہ پسند ہے یہ فیصلے دل کے ہیں وہ دل کے راز وہ خود جانتا ہے اندر کا منافق ہے بےمان ہے کس نیت سے پڑھ رہا ہے کر رہا ہے لہذا او میرے سنگیاں کسی کسی بندے کے متعلق حج ہاں جی، یہ فیصلہ مت دے کام کے متعلق فیصلہ دے دیا کر صاحب کام کے بارے فیصلہ نہ دیا کر وہ سمجھ لگی بولے ہو وہ بولے ہو اور تسا ایسا ویکیا جنوں دو چار سیدے کام کر دیا ہاں۔ وہ اندر دا پاوے جنہ مرضی ڈنگا ہویا آپ فیصلہ کرو مارنے والا جنہ رابے دے تے راضی کسے تے بھی نہیں ہونا بلے بلے بلے لیکن بلکہ ہوں تو آپ ایڈے بے وقوف بن گیا ہاں جنوں وڈی کوٹھی وڈی گڈی یہ وہ آنے رب جنائز دے تے راضی ہے خرے کی دے تے ہوں بلے بلے بلے دیکھنا اور یہ پہلی یہ پہلی بات سے بھی بڑی جہالت کی بات ہے بات کو سمجھنا کیا مطلب نیکی کا کام جو ہے شریعت کا جو کام ہے اس کو دیکھ کر بندے کو نیک نہیں کہہ سکتے توجہ ذرا بندے کے اللہ کے بندے کے اللہ کے پسندیدہ ہونے کا فیصلہ نہیں دے سکتے کام پسندیدہ دیکھ کر بندے کو رب کا پسندیدہ فیصلہ پسندیدہ ہونے کا فیصلہ نہیں دے سکتے رب کو پسند ہونے کا فیصلہ نہیں دے سکتے اور کجا دنیا کی بات کہ یہ دنیا یہ اس کے پاس دولت ہے فلان سرمایہ ہے کوٹھی ہے بنگلہ ہے فلاں ان چیزوں کو دیکھ کر یہ تو اللہ تعالیٰ نے کافروں کو پہلے دیے ہیں ان کو بعد میں دیے پھر پہلونا سے دی بگڑو سچی دسیا جو گڈیاں کوٹیاں کدھروں آئی ہیں فرنگیوں کی طرف سے آئی ہیں نا تو پہلے فرنگیوں پر راضی ہوا نا اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کسی کو اولاد زیادہ دینا کسی کو مال زیادہ دینا فرمایا ان کو ان باتوں کو خبردار یہ نہ سمجھنا کہ میری رضا کی دلیل ہے کہ میں راضی ہوں یہ میرا امتحان ہے بس لہذا اگر کسی کو سن لے اگر کسی کو بھوک اور تکلیف میں رکھے ہوئے ہے تو مت فیصلہ کر اس پر ناراض ہے غضب نہ اگر کسی کو سکھ اور راحت میں اور دولت اور عیاشی میں رکھا ہوا ہے تو مت فیصلہ کر اس پر راضی ہے یہ صرف اور صرف امتحان ہے نہ دکھ اس کے قریب کرتے ہیں نہ سکھ اس سے دور کرتے ہیں نہ دکھ اس سے دور کرتے ہیں نہ سکھ اس کے قریب کرتے ہیں قریب کرتے ہیں اس کے تو صرف اور صرف مصطفیٰ کی شریعت اور تابے داری کرتی ہے اگر سن لے اگر اگر وہ اتباع شریعت مصطفیٰ کی اگر دکھوں میں مل جائے تو وہ دکھ رحمت ہوتے ہیں اگر سکھ میں مل جائے تو سکھ بھی رحمت ہوتے حضرت سلیمان پیغمبر علیہ السلام کو کون سا سکھ تھا کون سی راحت تھی جو اللہ نے نہیں دی تھی بتاؤ خود قرآن کا فیصلہ ہے اللہ فرماتا ہے میں نے ان کو کہا میں نے کہا لے اے سلیمان ہم نے جگ کی نعمتیں تمہیں دے دی ہیں اب چاہے اپنے پاس رکھ چاہے لوگوں میں تقسیم کر ہم تمہارا کوئی حساب نہیں لیں گے موج کر کیسے ہے قرآن پاک میں لوشے تھا انفک امسک او انفک کیسے ہے قرآن پاک میں یاد رہا پڑھنا افزو ہم سکھ او انفک اس طرح ہے اپنے کول رکھ لا یا خرچ کر اے سلیمان ہم تم سے حساب نہیں لیں گے یہ ہماری عطا ہے میں مالک ہوں جس طرح چاہے کسی کو دے کر اس پر سمجھ نہیں تو بھائی اصل رضامندی اور ناراضگی کی اصل دلیل وہ شریعت رسول ہے اتباع رسول ہے بولے اگر اگرچہ دکھوں کے ساتھ ہو اگرچہ سکھ غربت میں ہو امیری میں ہو بس اصل رضامندی کی وہ دلیل ہے ناراضگی کی بھی وہی دلیل ہے اگر ہو تو دلیل رضامندی ہے نہ ہو دلیل ناراضگی اور غضب ہے سمجھ نہیں آئی یہ بات آ گئی نا سمجھ اور سونے خیر بات نکل گئی ادھر سے واپس لوٹتا ہوں تدبیر شر ہوئی لوگ کہتے ہیں حکومت مل گئی ربرا بھی تم کیوں اعتراض کرتے ہو کہ لانتی ہو ایک ہے اللہ کا حکومت دینا ایک ہے اس کا حکومت پر راضی ہونا یہ دو علیحدہ چیزیں ہیں دیتا ہر کسی کو حکومت جس کو چاہتا ہے لیکن راضی کسی کسی کی حکومت پر ہوتا ہے جدید کو دی راضی نہیں ہوا اور حضرت عمر کو دی دی بھی ہے راضی بھی ہے علماء اہل سن سمجھ لگی گل دی کی آخیا میں پکی آخیا بولے ہو کی وقت ہے ہاں ایک ہے اللہ کا حکومت دینا ایک ہے اس کا دینا لینا وہ کرتا ہے ہر کسی کے ساتھ لیکن راضی ہونا بولو مرو ارے راضی کس کی حکومت پر ہوتا ہے جس کی حکومت حکومت پر اعتراض نہ کرے ارے اعتراض کس کی حکومت پر نہیں کرتا جو مصطفیٰ کی شریعت کے مطابق ہوتی سمجھ نہیں ہے دینا لینا اسی کا کام ہے بولو اے حقیقت میں دینا لینا کس کا کام ہے حکومت دینا لینا اللہ تعالیٰ کا کام ہے ادھر دیکھو اور پھر یہ دینے لینا دینے لینے کا کام جو ہے نا وہ ہمارے تمہارے ہاتھوں میں بھی رکھا ہے ہاں جی یہ ووٹ دے کر بنوا دیتے ہیں اور پھر کئی اٹھتے ہیں تو اتار لیتے ہیں ختم کر لیتے ہیں یہ اللہ تعالی نے ظاہری ہاتھ میں رکھا ہوا ہے لوگوں کے کیوں کہ جنتی جہنمی جو بنانا ہے حکومت دینے لینے سے لینا ہے امتحان کون میری مرضی کے مطابق کرتا ہے کون ہے جڑا آپ فرون بن مہندہ ہے یہ یہ امتحان امتحان لے ہے ہے صرف قسم خدا کی کی کتے کتے کے کے بچے ہیں ہیں جو طرح اس پیچھے پھر کر اور کہتے موج موج موج مانا مانا گے گے سور دیا سورا تم مارتے صحیح ساری نکل جان کہ سات گا رب نو یا اللہ ایک بار پھیر دے میں اپنی ستاں نو بھی کدی اتنے جا کے میں متاں دیاں گا بھی اس کام دے جاتے کوئی بھی صحیح تو لاگے نہ جایا جی سمجھ لگی گل دیو مرو یہ ہوئے تو باندر دے پتر انے انہاں نو کافر سکول نے نہ کیتا ہے تا کر کے ہلکے کتےاں کو بھجے پھردے نے سمجھ نہیں لگی تے جنہاں نو سمجھ سی حضرت سیدنا عمر بن خطاب فرمایا کرتے تھے بیلیو اوے اگر کوئی چاند ٹکوں کے ساتھ یہ مجھ سے لینا چاہتا ہے تو میں دینے کے لیے تیار ہوں کی مطلب چاند ٹکیاں دا مطلب چاند ٹکیاں حکومت تھوڑی ملدی وہ مطلب یہ ہے وہ میرے گلوں مفتی لا لو مفت میرے گلوں لا لو میں کدو خوشی نہ پھرنا کیوں کہ حکومت حکومت کا مقصد ہوتا ہے خدمت کرنا توجہ اے سید القوم الم حکومت خادم جس نے خدمت کرنی ہے انہیں پچھا رہنا ہے تو مصیبت سمجھنی ہے اور جس لانتی نے خدمت کروانی ہے انہیں ہے سمجھ لگی یہ خدمت کروانے والے ہیں اور خدمت کروانے والے فرعون ہوتے ہیں سمجھ لگی وہ حاکم نہیں ہوتے حاکم وہی ہوتے ہیں جو خدمت کرتے ہیں خیر بات کو سمجھنا میرے بھائی اللہ شان شانو دیتا ہے وہی لیتا ہے لیکن بندوں کو لینے دینے کا اختیار دیا ہوا ہے کیوں جس طرح حکومت کرنے والوں کو آزماتا ہے اسی طرح بنانے اور لینے والوں کو بھی آزماتا ہے ووٹ والے جانم نو سمجھ لگی اور اگر مصطفیٰ کے صحابہ کی طرح حق کے لیے جہاد کر کے اسلام قائم کریں حکومت اسلام کی قائم کرو تو پھر بنانے والے جنتی سمجھ نہیں آ رہی تو بات کو سمجھنا میرے بھائی اب تدبیر تدبیر باطنی یعنی تخلیق و ایجاد و تکوین کا نظام جس کو ہم خلق اجسام وغیرہ کہہ رہے ہیں پیچھے وہ ساری تدبیر حق وہ وہ جو باطنی ہے اللہ تعالیٰ رہا مسئلہ تدبیر ظاہری کا اس کے اندر اس نے امتحان کرنا تھا اس وجہ سے اس نے ایک اختیار دے دیا اذن دے دیا طاقت دے دی بندوں کو توجہ رکھنا تدبیر کرنے کی گھر کی تدبیر بازار کی کاروبار کی اپنی جسم کی ہے ہاں جی اپنے مال کی اپنی جائیداد کی اپنی اولاد کی اپنے حکومت کی اپنے محلے کی جتنا کسی کو اس نے تدبیر کی طاقت دے رکھی ہے جتنا جتنا دے رکھے قدرت اختیار یہ اس رات پاک نے آزمانے کے لیے ایسا کیا ہے کیا یہ اجازت یہ یہ اختیار جو دیا ہوا اس نے یہ ہے امتحان اب جو اس کی شریعت کے مطابق کرے گا یہ تدبیر شریعت کے مطابق کرے گا تو تدبیر شرعی بن جائے گی اگر شریعت کے خلاف کرے گا تدبیر غیر شرعی بن جائے گی تدبیر شریعت والی ہو تو جنت لے جائے گی تدبیر غیر شرعی ہو تو جہنم لے جائے گی بات سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی لیکن اس ذات پاک نے اس تدبیر ظاہری میں اذن اجازت جو دی محض امتحان کے لیے اپنا حکم اتار دیا کہ اس حکم کے مطابق چلنا ہے کرنا ہے گھر چلاؤ تو اس کی مرضی کے اس کے ساتھ کاروبار چلاؤ اس کے ساتھ ملک چلاؤ تو اس کے ساتھ یہ جو میرا حکم آیا ہوا ہے میرے نبیوں کے واسطے سے میرا دین ہاں؟ اس کے مطابق تدبیر کرو اب بات کو سمجھنا جو کوئی اس کی تدبیر یہ ظاہری تدبیر جو ہے ظاہری جس میں اس نے بندوں کو اختیار دیا ہے اس میں اگر کوئی اس کا مقابلہ کرے اور اس کی مخالفت کرے اس کی مرضی کی تدبیر نہ کرے اور سمجھے میں صحیح کر رہا ہوں حرام نہیں کر رہا اللہ کا مقابلہ کر کے میں صحیح چل رہا ہوں بس ٹھیک ہے اسی طرح میں خود مختار ہوں کون ہوتا ہے رب کون ہوتا ہے فلاں کون ہوتا ہے نبی جو میری تدبیر اور میرے انتظام کے اندر مداخلت کرے میں جس طرح چاہوں کروں ایسا کتا مشرق ہے اور اسلام سے خارج ہے جس طرح کے کوئی خلق اجسام اور خلق کا دعوی کرے پیدا کرنے کا تو تم کہو گے تو مشرق ہے کیوں اس نے تخلیق کے اندر اللہ کا شریک مانا جبکہ وہ کام صرف اللہ کا تھا بولتے نہیں وہ کام صرف اللہ کا کا تھا اس اس نے اپنے آپ کو شریک بنایا حصے دار بنایا یہ کہتا ہے جی میں کرتا ہوں سمجھ نہیں آ رہی میں کر لیتا ہوں میں کرتا ہوں یہ پہاڑ وغیرہ میں نے بنایا ہے یہ شہر میں نے بنائی ہے یہ اس انسان کو میں نے پیدا کیا ہے تم کہو گے تو لانتی مشرق ہے تو کافر ہے تو تو, اس جو وہ توحید کا لازمہ تھا توجہ وہ شان بے نیازی کا لازم ہے ہاں جی لوازمات میں سے ہاں جی کیا تھا اجسام کو پیدا کرنا کائنات کو بنانا یہ اس کا کام تھا اللہ کا یہ کسی اور کے لیے ماننا شرک تھا تو تم کہو گے بھائی تیرے اندر وہ توحید وہ توحید نہیں رہی اس وجہ سے تو کیا بن گیا مشرق بن گیا اسی طرح میرے بھائی توجہ سے سننا جو آدمی یہ یہ سمجھے یہ اعتقاد کرے یہ اعتقاد کرے یہ اعتقاد رکھے یہ عقیدہ رکھے یہ دعویٰ کرے یہ دعویٰ کرے آپ کو معلوم ہوتا ہے آثار و علامات سے کہ یہ لانتی خدا رسول کی حکومت کو نہیں مانتا یہ اس اپنی حکومت چلاتا ہے اپنی بناتا ہے اپنی سارا کچھ ہاں جی تو سمجھ لو وہ فرا کی طرح مشرق ہے کافر ہے کیوں اللہ تعالی کی تدبیر کی جو شان اور صفت تھی اس میں یہ شریک بن بیٹھا ہے اس کا سمجھ نہیں آئی اپنے گھمنڈ میں گرو خیال میں گمان میں تو جس طرح تخلیق میں اس کا کوئی شریک نہیں اسی طرح تدبیر میں بھی اس کا کوئی شریک

تخلیق بھی اسی کی تدبیر بھی جو شخص اچھا بھائی تم کہو گے یار جو اس کی شریعت کے مطابق چل رہا ہے وہ بھی تو تدبیر کر رہا ہے تو یہ بندہ ہے ارے بھائی بات کو سمجھنا یہ جو تدبیر کر رہا ہے یہ اس کی دی ہوئی اس کی دی ہوئی شریعت کے مطابق کر رہا ہے نا تو جب اس کے حکم کے مطابق ہے جب میں آپ کو کہوں جب میں آپ کو کہوں گاڑی میری مرضی کے مطابق چلانا میں آپ کو کہوں یہ دکان ہے اس پر کام میری مرضی کے مطابق کرنا ہے جب آپ میری مرضی کے مطابق کر رہے ہیں تو وہ آپ آپ کا کام اب نہیں شمار ہوگا اب وہ میرا ہوگا جس وقت نوکر مالک کی مرضی کے خلاف چلتا ہے پھر آ کر مالک کہتا ہے تو تے آپ ہی مالک بن بیٹھے ہیں اتری دیا تین میں آخیا سی دال ویچی سو روپیے جانا پنج روپیے خیر پیو دی سمجھ نہیں لگی گل دی ایک ہوتا ہے حقیقی مالک ایک ہے مجازی مالک بات کو سمجھنا حقیقی مالک اللہ ہے مجازی تو مہم ہے لیکن اس حقیقت اور مجاز کو سمجھانے کے لیے نوکر اور مالک مجاز کی بات کرتا ہوں ایک شخص نے نوکر کھڑا کیا دکان پر اس کو کہتا ہے فلاں ہے فلاں بھاؤ فلاں ہے فلاں فلاں ہے فلاں قیمت ایسے وہ اس کی مرضی کے مطابق چلتا ہے سب کہیں گے نوکر وہ مالک بھی کہے گا جی میرا ملازم اور نوکر ہے اگر وہ اپنی مرضی شروع کر دے تو پھر مالک بھی کہے گا اور سارے کہیں گے تو آپ ہی مالک بن بیٹھے کہو گے کہ نہیں اور اگر وہ اب توجہ اگر وہ یہ مالک کو کہے کہ سرکار میں اپنی مرضی کرنی ہے انہیں آخر چلو کیونکہ ہوں انہیں پتا کی جی وہ نا سر غلطی ہو گئی ہے اگو تو نہیں کرتا انہیں آخر چلو چل نہ کرے ٹھیک ہے رہ جا جو آخ میں اپنی مرضی کرنی ہوں پھر انہیں کی آخنا ہے انہوں نے برداشت کرنا ہے کیوں نہیں کرنا دسو وجہ کی پہلی صورت میں جب وہ کہے سرکار چلو پچھلے بار ہوں نہیں کرا گا گاہ کہیں کہہ جو بیٹھا تو بس جو ہو گئی سو ہو گئی اس کی معافی تو آگے نہیں کرتا وہ آخے گا اب ٹھیک ہے چلو رہ جا اور اگر وہ کہے نہیں جی میں اپنی مرضی کرنی ہے تو جو مرضی کرنا ہے کر رہا تو جو کرنا چاہتا ہے میں اپنی کروں گا اب وہ برداشت کیوں نہیں کرے گا بتاؤ ہاں؟ ہاں، اگلا آخے گا ہوں تم مالک بن گیا تم مالک بننے دے چکر چ ہوں پہلو نوکر سے ہوں بننا مالک نوکر میں رکھ سکنا مالک نہیں رکھ سکتا چل اتوں اتری دے ہوں سمجھ لگی میں اپنا شریک بولو مرو یہ نا چیر بندہ خلاف چلے رب دے رکھے مولا جائے پچھلی معافی دے گاہ نہیں کرتا اگوں تو وہ چل رہ جا جے جی جے تو اپنی مرضی کر کے تو میں ٹھیک پہ کرنا وہ بھی آدھا پھر ہوں مالک بننے چکر ہے منگوارا نہیں کرتا چل ہوں میں تین وقت مقرر تک جیڑا میں ایک نظام قائم کیا اتے تک رکھا گا ضرور لیکن پھر پھر تیرے لیے عذاب ہے پھر ہمیشہ کی دوزخ ہے کیوں کہ تو میرا شریک بنتا رہا پھر میں شریک کو اگر گوارا کرتا ہوں تو ایک وقت مقرر تک ڈھیل دینے کے لیے میں ڈھیل تو دے سکتا ہوں لیکن اس کو یہ نہیں کر سکتا کہ میں جنت دوں عذاب میں نہ ڈالوں نہیں وہ ہمیشہ عذاب کا مستحق ہوگا لہذا میرے بھائی بات کو سمجھنا جو بندہ اللہ کے حکم اور شریعت کے خلاف چل رہا ہے لیکن خود کو مجرم سمجھ رہا ہے پاپی سمجھ رہا ہے اللہ اس کو شریف شریک اپنا قرار نہیں دیتا وہ سمجھتا ہے میرا بندہ ہے نوکر ہے یہ کہہ رہا ہے میں مجرم ہوں چلو اس کو رکھتا ہوں سمجھ نہیں آ رہی یہ جب غلطیوں کی معافی مانگتا ہے معاف کر دوں گا سمجھ نہیں آ رہی اور اگر یہ کہے میرا حق ہے میں ایسے کرتا ہی رہوں گا کون ہوتا ہے وہ مجھے روکنے والا ہم اپنی حکومت آپ بناتے ہیں آپ چلاتے ہیں ہم کسی کی نہیں مانتے خدا رسول شریعت کی ارے میرے بھائی توجہ جو لانتی اللہ کے مقابلے میں حکومت بنانے چلانے والا ہوتا ہے ماننے والا ہوتا ہے وہ اسلام سے خارج مشرق ہے کہ وہ اللہ کا شریک بن گیا ہے کیا بن گیا اور سکولیوں کا یہی کفر شرک ہے میں کہتا ہوں سکول آج میں نے بتایا میں نے کہا سکول میں صرف تین چیزیں لازمی رکھی ہیں پہلی تو خیر از حد ضروری ہے اس کے بغیر سکول پہلے نہ بنا تھا نہ بن سکتا ہے نہ چلا تھا نہ چل سکتا ہے درمیان میں جو تیس دوسری شے ہے دوسری شے وہ بھی انہوں نے رکھی ہوئی ہے لیکن وہ ان کے لیے اشد ضروری نہیں ہے بات کو سمجھنا تیسری شے بھی انہوں نے رکھی ہے وہ اشد ضروری ہے ایک ہے شرک سکول میں یہ ہر سکول میں ہوگا چاہے مولوی کا ہو چاہے مدرسے غیر مولوی کا ہو چاہے پروفیسر کا ہو چاہے مفتی کا ہو ایک شرک دوسرا بےغیر تھی تیسرا بے یقینی توجہ یہ کائنات کے سکول کا کوئی نصاب ان تین چیزوں سے خالی مجھے دکھا دو میں ناک کٹوا دوں گا چاہے عربی کا نصاب ہو چاہے فارسی کا ہو چاہے اردو کا ہو چاہے انگلش کا ہو چاہے پنجابی کو دین میں رکھنا میں کیا کر رہا ہوں پہلا کیا بولو شرک شرک کا کیا مطلب اللہ سنو حکومت انگریز کو تسلیم کرنا بس اس کی حکومت کو ماننا کہ یہ ہونی چاہیے اور مجھے اس کا ملازم ہونا چاہیے چاہے ملازمت ملے چاہے نہ ملے ملنا نہ ملنا مقدر کی بات ہے جس کا لانتی مقدر ہوگا اس کو مل جائے گی جس کا اچھا مقدر ہوگا اس کو نہیں ملے گی سمجھ نہیں آ رہی ایک ہے ملازمت ملنا وہ ملنا نہ ملنا علیحدہ بات ہے لیکن ہر ایک کا ذہن پہلے سکول میں یہ بنا دیا جاتا ہے کہ اگر مل جائے تو حکومت ٹھیک ہے اور میں غلام ہوں خادم ہوں کروں گا خدمت ان شاء اللہ ہاں،, ہاں ہاں ہاں حکومت اس کی صحیح ہے جب اللہ کے علاوہ کائنات میں کسی کی حکومت کو تسلیم کیا جائے تو مشرق ہو جاتا بندہ کیوں کہ اس نے تدبیر ہاں، ہاں،, ہاں ہاں ہاں ہاں اس نے تدبیر میں تدبیر ظاہری میں اللہ کا شریک بنا لیا تدبیر ظاہری بھی اسی کی ہے تدبیر باطنی بھی اسی کی ہے توجہ نہیں فرمائی تدبیر ظاہری اسی کی ہے کہ شریعت اس کی شریعت کے مطابق یہ انتظام کائنات کا نظام چلانا ہے حکومت کا اور گھر کا اور بازار کا اور کاروبار کا یعنی دنیا کا دنیا کا بندوبست جو بھی کرنا ہے اس کی مرضی کے مطابق کرنا ہے شریعت کے مطابق چلنا ہے یہ تدبیر ظاہری شریعت کے مطابق ہاں جی اگر کوئی آدمی غیر سے اس کی شریعت کے خلاف تدبیر کرنے کا اعتقاد رکھتا ہے وہ کہتا ہے میں چلا سکتا ہوں انتظام کر سکتا ہوں سارا مجھے میں کروں کوئی حرج نہیں ہے کوئی فرق نہیں ہے سمجھ لے اب یہ خود مالک بن گیا ہے کتا یہ مشرق ہے اسلام سے خارج ہے توجہ میرے بھائی اب جو پہلے پہلی پہلی چیز ہے سکول میں وہ یہی پڑھائی جاتی ہے کہ حکومت یعنی تدبیر ظاہری کائنات کی کی دنیا وہ انگریز کا حق ہے اور میرا حق ہے اس کی ملازمت کرنا اس کا حق ہے حکومت کرنا میرا حق ہے اس کی نوکری اور ملازمت کرنا انگریز کا حق ہے حکومت کرنا جو یہ مانتا ہے مشرق سے خارج کیوں اس نے تدبیر تدبیر کائنات کے اندر اس نے اللہ کا شریک بنا لیا ہے کا دوسرا نام ہے شرک فطاحت اس کا دوسرا نام ہے شرک فطاحت فرما برداری میں حکم ماننے میں کسی کو شریک بنانا حکم ماننا بھی حکم بھی اس کا ہے تخلیق بھی اسی کی ہے تدبیر بھی بولو مرو سکول میں یہ ضرور ہوتا ہے کیوں بھائی کوئی سکول ایسا ہے جس کی کتاب میں یہ سبق ہو کہ حکومت انگریز کی شرک ہے کفر ہے ظلم ہے اوانت ہے کسی سکول کی کتاب میں دکھا سکتے ہیں تو کتے کے بچے ملا جو حرامی بیٹھے ہیں کہتے ہیں ہم تو ماشاء اللہ اپنا سکول کھولا ہوا ہے اور الحمد شریعت کے مطابق چلا لکھ دلانتی حرام دیا جدو تیری سکول دی کتاب پاویں عربی کتاب پاویں فارسی اچھے چاہے اردو میں ہے چاہے کسی زبان میں ہے حرام زادے جدو اس میں سبق ہے انگریز کی حکومت کا کتی کا بچہ مشرق مشرق پڑھنے والے بھی ہیں دوسری شہ بغیرتی ہے بغیرتی بھی عام ہوتی ہے سکول کی کتابوں میں ضرور ہوتی ہے کہ نہیں جی عورتیں یہ کرے اور عورتیں وہ کرے اور عورتیں فلان کرے اور عورتیں اتنے آ گئے تو کبڈی کھیلیں عورتیں فلان کریں عورتیں فلان کریں چاہیے یہ کرے شانہ بشانہ یہ ساری بہن چودکی جو باتیں ہیں یہ ساری کون سی ہیں کی ہیں ہاں نکل گئی موٹو <laughs> تیسری شہ توجہ ذرا تیسری شہ کون سی ہے بے یقینی کیا مطلب کہ رزق کے مقابلے میں اپنا رزق کے مسئلے میں رزق کے معاملے میں یہ ذہن بنا دینا کہ انگریز کی انگریز کی تعلیم ہوگی انگریز کی نوکری ہوگی تو رزق ملے گا ورنہ انگریزی کے بغیر رزق نہیں ملے گا انگریز کے بغیر رزق نہیں ملے گا کیا خود اب کرو گے تو بس ہے ورنہ نہیں حالانکہ سنوئے بزرگ لوگ فرماتے ہیں رزق بغیر مانگنے کے مل جاتا ہے ملتا ہے اور پتہ نہیں کتنی کروڑوں اربوں مخلوق ہے جن کو اللہ تعالیٰ بغیر مانگنے کے دے رہا ہے انہوں نے کبھی ہاتھ اٹھا کر دعا نہیں کیے یہ سمندر کے جانور کب دعائیں مانگتے ہیں یا اللہ دے مل رہا ہے ہر چیز کو رزق بزرگ فرماتے ہیں بغیر مانگنے کے مل جاتا ہے لیکن ایمان ایک ایسی چیز ہے جب تک محبت کے ساتھ اور دل کے ساتھ نہ مانگا جائے نہیں دیتا تحقیق ایمان مانگنا پڑتا ہے رو رو گے دل سے مانگ پھر دیتا ہے رزق بن مانگے بھی دے دیتا ہے میرے آقا کا دار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امتی اور رزق بندے کو ایسے ڈھونڈتا ہے جیسے بندے کو موت ڈھونڈ دیا ایمان سے بتانا موت مانگنا پڑتی ہے کیوں بھائی موت مانگنے سے آتی ہے یا بغیر مانگے آ جاتی ہے بگ بھل کے میں تو آتا ہوں کہتا ہوں موت بھاگنے سے بھی آ جاتی ہے مانگنا تو مانگنا رہا اگر بھاگنا بھی ہو موت پھر بھی پکڑ لیتی ہے تو رزق کا بھی یہی رزق کا یا ہمارے دوست قاری اقبال صاحب ابھی اب پتہ نہیں کتنے دن وہ بے ہوش رہے لیکن رزق جو لکھا ہوا تھا انہوں نے رزق نے رزق نے ان کو اتنا دیر یہاں سے دنیا سے بھاگنے نہیں دیا جب تک لکھا ہوا تھا نالی لگی ہوئی تھی اور نالی کے ذریعے پہنچ رہا تھا جب ختم ہو گیا سلسلہ پھر نہ نالی کام آئی اور نہ کوئی اور چیز کام آئی سمجھ نہیں آئی کیا کہا میں نے تو بہرحال بات کو سمجھنا میرے بھائی بے یقینی جب بے یقینی پیدا ہو جاتی ہے نا اپنے رزق کے معاملے میں اللہ تعالی کے ساتھ بے یقینی آ جاتی ہے تو پھر غلامی پیدا ہو جاتی ہے کیا پیدا ہو جاتی ہے کیوں پھر بندہ اس کمینے دماغ کا بن جاتا ہے کہ وہ کہتا ہے اب یہ جس سے میں اپنا بظاہر رزق لے رہا ہوں بظاہر روزی لے رہا ہوں تنخواہ لے رہا ہوں اگر یہ مجھ پر ناراض ہو گیا اور اس نے مجھے نکال دیا تو میں بھوکا مر گیا ختم میری جان چلی جائے گی اب یہ مجھے ذلیل کرے خوار کرے بے دین کرے کافر کرے دلہ کرے جو مرضی کرے میں نے بننا ہے کیونکہ ورنہ مر جاؤں گا یعنی کیا مطلب اپنے پیٹ پیٹ ایک پیٹ کی فکر میں رہ کر اپنی روح اور اپنی دین کو اور اپنی ہر چیز کو تباہ کرنا اپنی روحانیت کو اپنے سب نظام کو تباہ کرنا یہ اس لانتی بندے کا شیوا بن جاتا ہے سمجھ نہیں آ رہی بات کی اسی وجہ سے ہمارے اقبال فرماتے ہیں سن ہے سن ہے تہذیب حاضر کے گرفتار غلامی سے بتر ہے بے یقینی اقبال کہتا ہے اے اس موجودہ انگریزی فرنگی لانتی تہذیب کے گرفتار قیدی مل... قیدی کٹو مسلے سن بے یقینی غلامی سے بدتر ہے کیوں بدتر ہے کہ بے یقینی آتی ہے تو پھر غلامی بندے میں پیدا ہو جاتی ہے کیا مطلب پھر بندہ یہ سمجھتا ہے کہ اب رزق یہ در بند سب در بند اور اگر یقین اللہ کے ساتھ قائم ہو تو کہتا ہے یہ در بند تو سو در کھلا سمجھ لیا پنجابی دی مثال ہے ایک در بند سکولی کتیاں دا ذہن پتہ کی ہوندا ہے وہ اندے نے ایو انگریز دا در بند تے سارے در بند ہن کسے پاسوں لبنی ہاں۔, ہاں او میرے بھائی بات کو سمجھنا بے یقین یہ تین چیزیں شرک بولو جی۔ تم سے کو پوچھے تم سے سکول کے مسئلے پر کو بات کرنے لگے اس کو کہو بتائے اس میں حکومت انگریز کی تعلیم ہوتی ہے یا حکومت اسلام مسلمان نبی پاک کے دین نظام اسلام کی تعلیم ہوتی ہے یعنی حکومت مصطفیٰ کی تعلیم ہوتی ہے یا حکومت انگریز کی تعلیم ہوتی ہے وہ کتے کا بچہ مجبور ہوگا کہنے پر کہ حکومت انگریز اس کو کہو حکومت کفر کو ماننا انگریز کی حکومت کو ماننا دلے یہ شرک ہے یا نہیں جب شرک ہے تو تعلیم خود بخود شرک ہو گئی ہاں ہاں ہاں ہاں سمجھ نہیں آ رہی تو بھائی میرے بھائی شرک غیرتی تیسری شاید بے یقینی کہہ ہے یا غلامی کہل اس کو پتا ہے لانتی کو شرک اس نے کیوں رکھا توجہ اس کو بتا دو میری حکومت شرک کے بغیر کیسے چلے گی کون چلائے گا کون آئے گا کون قریب آئے گا مسلمان جب تک دور مانگے لہذا اس شرک کو منواؤ پھر اس کو بتا دو اور بغیرت پہلے بغیرت بھی ساتھ بناؤ کیوں اگر غیرت مند ہوگا پھر کیسے غلامی کرے گا اور اگلی تیسری شہ بے یقینی اس کو بتا دو یہ سامنے یہ شرک کے کام وہی کرے غلامی آئے غلامیانہ ذہن بن جائے ہاں جی میری بے یقینی پیدا ہو جائے پھر ہی میرا ٹٹو اور بنے گا میرا غلام بنے گا توجہ رکھنا ذرا تو میرے بھائی بات یہ ان لوگوں کا شرک یہی ہے یہ تدبیر اور اطاعت کے اندر غیر کو اللہ کے سوا غیر اللہ کے علاوہ دوسرے کو مانتے ہیں اس وجہ سے یہ تدبیر عالم میں تدبیر عالم ظاہری میں مشرق بننا ہے ہاں جی تدبیر عالم ظاہری میں شریک بنانا ہے کہ نہیں آئی یہ گفتگو کر پھر کسی کے بولنے کی طاقت رہے بولتی بند نہ ہو پھر ہم ذمہ دار ہیں یہ ہمارے دوست بےچارے بے وقوف ہیں ابھی سمجھ نہیں رکھتے بنیاد کو نہیں سمجھتے مجھ سے پوچھتے ہیں کیڑی جگہ تے کفر لکھیا او فلانا او اللہ دے بچے لکھے نے سکول کتھے لکھے نے سکول میں میں فلانی کون سی کتاب استاد جی لکھا ہوا ہے کہ یہ خدا کے بچے ہیں وہ بے وقوف وہ بے وقوف یہ کتی کے بچے خدا کے بچے کہیں یا نہ کہیں سمجھ نہیں یہ کتی کے بچے خدا کے بچے ان کا اصل شرک یہ ہے وہ حکومت فرنگ حکومت پاکستان کا نظام یہ آگے رکھتے ہیں مطالعہ پاکستان یہ جو مطالعہ پاکستان ہے یہ مطالعہ شرک ہے اس کا اصلی نام کیا ہے بولتے نہیں یہ مطالعہ شرک ہے وہ یہ شرک کا مطالعہ کراتے ہیں اب سمجھ آ گئی کہ نہیں لہذا سارے کفر نکال دیں سب بغیرتی نکال دیں صرف یہی لانت رہ جائے تو اس ان کے کافر مشرق اور خدا رسول کے دشمن ہونے کے لیے یہی کافی ہے اگلے دن میرے پاس ایک آیا کتاب لے کر کہتا استاد جی یہ دیکھو اس میں یہ لکھا ہوا ہے میں نے کہا بیٹے ہم جہاں پر پہنچے ہوئے ہیں آپ کو دکھانے کی کوئی ضرورت نہیں تم ہم سے لو ہمیں دینے کی کوشش مت کرو تمہاری مہربانی ہمارا وقت ضائع نہ کیا کرو کہ فلاں سکول کی کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے فلاں سکول کی کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے ہمارا وقت ضائع نہ کرو آپ کی مہربانی ہم آپ سے زیادہ جانتے ہیں ہم جس بنیاد کو جانتے ہیں اس کو تم نہیں جانتے اور جس کو تم جانتے اس کو ہم جانتے ہیں سمجھ نہیں آئی میں بچارے جنہوں چڑھتا نا شوق نو نو نو دیہڑے وہ پھر نو دیہڑے آن کے سانو کتاب وکھاؤ لگ پے پی آ ویکو جی آ لکھے آ جائے چلے وکھاؤ دے جو تکھا سانو پتا ہے جو اصا دا تینوں پتا تو سارے کو لا مہربانی تیرا وقت ساڈا تیری ساڈا وقت ضائع نہ کر کڈا بے وقوف ہوئے گا جگ نو اسی دسی بیٹھے او سانو آن کے دسے <laughs> سمجھ لگی بنیاد یہ ہے میرے بھائی بنیاد کو پکڑو بات نہیں سمجھے دوسرے لفظوں میں تدبیر کا مطلب یہ بن گیا لا حاکم الا اللہ اب سمجھ آئی لا حکم تکوینی حکم تشریح ایک حکم بنانے کا ہے کون بن جا بن جاتی ہے یہ بھی اسی کا ہے ایک حکم کرنے نہ کرنے کا ہے یہ کر یہ نہ کر یہ بھی اسی کا ہے جیسے بنانے کا حکم اسی کا ہے اسی طرح کرنے کروانے کا حکم بھی سمجھ لگی پہلے کو حکم تکوینی کہتے ہیں دوسرے کو حکم تشریعی کہتے ہیں پہلے سے کائنات بنتی ہے دوسرے سے شریعت بنتی ہے <laughs> اور سمجھ نہیں آئی بولو مرو حکم تکوینی کن فا یا کون یہ حکم کون سا ہے تکوینی تکوینی تکوینی کیا ہے نون کے ساتھ تے کاف کشش والا واؤ یہ نون آگے چھوٹی یہ تکوینی اور بولو مرو اس کا مانا ہوتا ہے بنانے کا حکم کیا بنانے کے حکم سے کیا بنتی ہے کائنات مرو توجہ کرو تکوینی حکم سے کیا بنتی ہے کیوں کہ کون کہتا ہے تو کائنات بنتی مرو امرو بولو کیا کیا میں حکم تکوینی سے کائنات بنتی ہے تم بنیا کون نال میں بنیا کون نال انہیں کون آخیا بن جا کون مانا بن جا امرو کیونکہ اللہ تعالیٰ تم ہم بناتے ہیں نا تو ہاتھوں سے آلات سے آلات سے توجہ مرو تم ہم جب بناتے ہیں کسی چیز کو تو آلات سے آلے ہوتے ہیں ہاتھ ہوتے ہیں آوے جلد بن رہی ہے اللہ جب بناتا ہے تو اس کا نہ کوئی آلات ہے توجہ اس کے نہ آلات ہیں نہ کوئی اس کے اس طرح کے ہاتھ ہیں ہاں جی کہ ہاتھوں سے بنائے اور جناب نوز بل ہاتھ ہیں ہاں جی کہ ہاتھوں سے بنائے نہ اللہ جل شان ہو کسی چیز کو بناتا ہے کہتا ہے کون وہ ہو جاتا آلات و اسباب اور ہاتھوں سے اتوجہ آلات سے اور اعضا سے بنانا تمہارا ہمارا کام ہے بغیر اعضا اور آلات کے کون سے بنانا یہ خالق کا کام ہے سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی چلو تو حکم تکوینی کون کا جو حکم ہے اس کے ساتھ رب کیا بناتا ہے کائنات ایک حکم ہے کر نہ کر اے بندیا اے اے کر کر نہ اس سے کیا بناتا ہے اس سے شریعت بناتا ہے اور بولے حاجی جمیل یار سمجھ آ رہی کہ نہیں ایک ہے فرماتا ہے حقی مسکلا نواز قائم کرو یہ شریعت ہے کرو یہ شریعت کرو زکات ادا کرو زنا کے قریب مت جاؤ کر نہ کر یہ جب حکم بھیجنا ہے تو شریعت بنتی ہے جب کون کہتا ہے تو کائنات بنتی ہے وہ حکم بھی اس کا ہے یہ حکم بھی نہ اس میں کوئی شریک ہے نہ اس میں کوئی شریک ہے اب سن لے جو ادھر ماں پیو ہیں کوئی مالک ہے کوئی وزیر ہے کوئی مشیر ہے کوئی حاکم ہے جو کہتا ہے یہ کر وہ نہ کر یہ کرو لوگو وہ نہ کرو یہ چلو اس پر چلو وہ نہ چلو یہ قانون ہے فلان ہے سمجھ لے اگر اللہ کی شریعت کے مطابق چل رہا ہے کہہ رہا ہے تو بندہ ہے اگر رب کی شریعت کے خلاف کہہ رہا ہے سمجھ لے اگر جائز کہ سمجھ کر کہتا ہے اپنے آپ کو حق سمجھ کر کہتا ہے کہتا ہے یہی قانون ہے یہی نظام ہے بس یہ قانون ہے سمجھ لے پھر مشرق اسلام سے خارج ہے والا والا ہو چاہے بیوی جو دعویٰ کسی اور کو نبی کی شریعت کے علاوہ کسی اور کو دنیا میں حکومت کا حق حاصل ہے ہم اس اس کو مانتے ہیں کے خلاف نہیں بولتے سمجھنا مشرق اسلام سے خارج ہے شرک کر گیا شرک پھر تدبیر کر گیا تدبیر میں مشرق بن گیا تدبیر میں مشرق بن گیا کتاب میں مشرق بن گیا آتمیت میں مشرق ہو گیا سمجھ لیا ہاں لے لے پلے بیان کرنا تو جدھر رہا ایک فکرا بولو سمجھ لانت پڑے ان پر صرف یہی سبق سیکھا ہوا ہے بس کیا درباروں پر جانا جڑ گئی سجا کرنا شرک یا رسول شرک کرنا تین کو پتا شرکی ہوں سمجھ نہیں آئی خیر تیسری چیز ہے تیسرے تیسری شاید تیسری شان اللہ کی جو وہ پہلی جو شان بتائی تھی بے نیازی کسی کا محتاج نہ ہونا استغنا بے پرواہی ہاں ہاں ہاں واجب الوجود ہونا اس کے تین لوازمات تھے کہ یہ تین اس کے خواص ہیں یہ اس میں پائے جا سکتے ہیں اور جگہ نہیں نظر آ سکتے جس کی ہستی کسی کی محتاج نہیں ہوگی اس کی یہ شان ہوگی کہ کائنات کو بنانے والا ہوگا کائنات کو چلانے ہاں ہاں ہاں اور تیسری ہے عبادت کا مستحق ہوگا عبادت کا مستحق ہوگا اب اور مستحق کی عبادت یہ تو بڑے بڑے بڑے بڑے مفتی صاحب صاحب جڑے بیٹھے نا بزرگ بن کے انہوں نے حضرت نو پوچھو گے سرکار ذرا دسیا جی اے اے اے جڑا واجب الوجود ہونا دا کی مطلب ہوندا ہے تے دے جڑے تین خواص ہوندے ہوندے نے نے خاصے تے تین لوازمات اے دے ذرا او دسیا جو کیڑے نے انہیں جی اے دس تو پڑھ کے کتھوں آیا زبائی <laughs> لگی وقت دیکھو چار بج گئے نا اتھے ہی رہن دو پھر آگے ابھی توحید کی قسمیں شرک کی قسمیں اور خصوصاً پھر کلام ہوگی مستحق عبادت ہونے پر کیوں کہ عبادت عبادت عبادت عبادت غیر کی عبادت کا تانا ہمیں مارتے ہیں وہابڑے اور اسی وجہ سے ہمیں کہتے ہیں مشرق عبادت کر دے مبادت لہذا یہ بھی مونج کٹن اگلے وقت چڈنے ان شاء اللہ آج صرف انہاں دو چیزوں کی وضاحت ہو 好的，谢谢。